ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في في الدنيا خزي ولهم الآخرة عذاب عظيم اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکتا ہے اور اس کی بربادی کے لیے کوشاں رہتا ہے ان کے لیے مناسب یہی تھا کہ ان مساجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور و خضو کے ساتھ داخل ہوتے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا اس سے کون لوگ مراد ہیں مفسرین کے دو قول ہیں اوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نصارہ تھے جنہوں نے یہود کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روکا تھا اور بخت نصر بابلی مجوسی کی مدد کی تھی جس نے بیت المقدس کو تاراج کیا تھا ابن جریر نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ مراد مشرقین مکہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع سے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے منع کر دیا تو یہ آیت اتری حافظ ابن کثیر نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کیونکہ نصارہ نے جب یہود کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے منع کیا تو وہ دینی اعتبار سے یہود سے بہتر تھے یہود پر تو اللہ نے لانت بھیج دی تھی ان کی عبادت ہی مقبول نہیں تھی اور کلام کا سیاق و سباق بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ یہود و نصارہ کی مذمت بیان کرنے کے بعد اب مشرقین کی مذمت بیان کی جا رہی ہے اور مسجد کی بربادی کی کوشش اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے وہاں سے اللہ کے رسول کو نکال دیا اور خانہ کعبہ کے پاس بت پرستی کا بازار گرم کیا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ مسلمانوں کو مسجد حرام پر غلبہ نصیب ہوگا اور مشرقین ذلیل ہوں گے اور مسجد حرام میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ کہیں انہیں پکڑ نہ لیا جائے یا قتل نہ کر دیا جائے چنانچہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا کہ مکہ فتح ہوا اور مشرقین کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا گیا لہم فی دنیا خزیون میں اسی ذلت کی طرف اشارہ ہے اور آخرت میں عذاب نار کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے کہ انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا اس میں بتوں کو لا کر نصب کیا غیر اللہ کو پکارا اور ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا فائدہ علماء اکرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفار کو مساجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مساجد کی تعمیر اور انہیں ظاہری اور معنوی طور پر آباد کرنے سے بڑھ کر ایمان والی کوئی بات نہیں جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں التوبہ آیت اٹھارہ